بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں کہ اس سے قبل اول تو اس درجہ علوم اسلامیہ کا شیو نہ تھا اور سلطنت مغلیہ کے زمانے میں جو کچھ بھی ان علوم کی اشاعت ہوئی وہ بیشتر فارسی زبان میں تھی اس وقت اسلامی کتابیں ان کے شروع اور خواشی فارسی زبان میں تھے جب سے دارالم دیوبند قائم ہوا ہے تمام علوم اسلامیہ کی تقریری تحریری اور تدریسی خدمت اردو زبان میں ہو رہی ہے اور اطراف عالم سے شائقین علوم دینیہ اپنی آتش شوق اس گہوار علم میں آ کر شیری سے بجھاتے ہیں اگر بریلوی حضرات کا یہی قانون اور قاعدہ ہے کہ ہر خواب کو اس کے ظاہری پہلو پر ہی رکھ کر اس پر حکم کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو وہ اپنے فاضل بریلوی کے اس کو بھی ٹھنڈے دل سے پڑھ دیں اور پھر فتویٰ صادر کریں خان صاحب بریلوی لکھتے ہیں کہ ان یعنی خان صاحب بریلوی کے ایک پیر بھائی مولوی برکات احمد صاحب کے انتقال کے دن مولوی سید امیر احمد صاحب مرحوم خواب میں زیارت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشرف ہوئے کہ گھوڑے پر تشریف لے جا رہے ہیں عرض کی یا رسول اللہ حضور کہاں تشریف لے جاتے ہیں فرمایا برکات احمد کے جنازہ کی نماز پڑھنے الحمد للہ یہ جی، جنازہ مبارکہ میں نے پڑھایا اور یہ وہی برکات احمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی کہ محبت پیر مرشد کے سبب انہیں حاصل ہوئی ذالک فضل اللہ یوتی ہمشاں ذو الفضل العظیم ملفوظات اعلی حضرت حصہ دوم سفت یونائٹڈ انڈیا پریس لکھنؤ البراہین القاطعہ میں جو کچھ نقل کیا گیا ہے وہ سب خواب ہی خواب تھا اور یہاں تو زیارت خواب میں ہوئی ہے باقی جنازہ کی نماز کی امامت خان صاحب نے تو عالمی بیداری میں کی ہے اور اس میں وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اپنا مقتدی بنا کر اور یہ بتائے بغیر کہ آپ پہلی صف میں کھڑے تھے یا مقتدیوں کے پیچھے کہیں دوسری اور تیسری صف وغیرہ میں معاذ اللہ کس قدر نازا و فرحاں ہیں کہ الحمد للہ یہ جنازہ مبارکہ میں نے پڑھایا اگر اس خواب کو اپنے ظاہر ہی پر حمل کیا جائے تو کیا یہ گستاخی نہیں ہے کہ خان صاحب تو امام بنے اور فخر عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقتدی بنے اور خان صاحب کو اس پر بےحد فخر و ناز ہو کیا ان کے اس قاعدہ کے مطابق باللہ اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ خان صاحب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدی بنا رہے ہیں شاید اس موقع پر خان صاحب سرور اور وجد میں آ کر یہ بھی پڑھتے ہوں یہ فخر کم ہے کچھ اس جان ناتواں کے لیے یہ فخر کم ہے کچھ اس جان ناتواں کے لیے تیری نظر نے چنا مجھ کو امتحان کے لیے جس طرح آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کسی کا شاگرد بنانا گستاخی ہے اسی طرح آپ کی حاضری اور موجودگی میں آپ کے اذن اور اجازت و رضا کے بغیر خود امام بننا اور آپ کو مقتدی بنانا بھی تو کھلی گستاخی ہے مگر چونکہ یہ خان صاحب کا معاملہ ہے اس لیے اس کو کچھ بھی برا محسوس نہیں کیا جاتا ہاں جب کسی دیوبندی کی بات ہو تو خان صاحب اور ان کی ضروریت انتہائی تیش اور غصہ میں آ کر آسمان سر پر اٹھا دیتے ہیں آگے کہہ رہے ہیں کہ مولوی محمد عمر صاحب نے البراہی القاطعہ کی نامکمل اور ادھوری عبارت نقل کر کے اس کے بعد قرآن کریم کی تین آیتیں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی وما ارسلنا کا الا کافت کا فتح بشیر النظیرہ اور تبارک نزل الفرقان على عبده ليكون نظیرہ لکھ کر اور اس کا ترجمہ کر کے آگے لکھتے ہیں کہ جب آپ کو تمام جہانوں کا نذیر اور رسول بنا کر بھیجا تو قانون خداوندی مذکورہ بالا یعنی خدا معلوم لفظ مذکورہ میں حرف ہا کتابت کی غلطی ہے یا موضوع مدعمر صاحب کے نزدیک قانون خداوندی مونس معنس ہے مذکورہ میں مذکورہ بالا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کی زبانیں سکھا کر بھیجا دیوبندی کہیں کہ اردو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے علماء دیوبند سے حاصل ہوا تو یہ قرآن کریم کے سراہتاً خلاف ہے اور اپنے استاد بننے کے فخر میں قرآن مجید کا انکار ہے اور رسول اللہ کی بجائے رسول دیوبند قرار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے علم کو اپنی طرف منسوخ فرما دیں اور یہ علماء دیوبند کی طرف یہ ہے فرق دیوبندیہ یہ ہے فرق دیوبندیہ کا ایمان جو معلم گر کو اور تمام جہانوں کے حکیم ساز کو اپنا شاگرد تصور کرتے ہیں تو اکابرین دیوبند کا خدائی دعوی ظاہر ہو گیا مقیاس حنفیت صفحہ دو سو نو یعنی عبارت وہی نقل کی اور آگے اس پر قرآن کی آیتیں لکھ کر اس پر یہ اضافہ کی اب جواب میں کہتے ہیں کہ مول عمر صاحب نے جو کچھ لکھا ہے یہ ان کے خوب سے باطن کا داغدار آئینہ اور تعصب کا سیاہ نمونہ ہے ورنہ اکابری دیوبند نے نہ تو خدائی کا دعویٰ کیا ہے اور نہ قرآن کریم کا انکار کیا ہے اور نہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شاگرد بنایا ہے اور ان کا یہ دعویٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کی زبانیں سکھا کر بھیجا گیا بالکل مردود ہے اس کا شران کوئی ثبوت نہیں ابھی ہم نے علاوہ احادیث کے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ عرض کیا ہے کہ آپ سب زبانیں نہیں جانتے تھے باقی جو تین آیتیں انہوں نے پیش کی ہیں ان میں سے پہلی تو ان کے دعوی کے بالکل برعکس اور خلاف ہے جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ نبی صرف اپنی قوم کی زبان جانتے ہیں باقی زبانیں نہیں جانتے تو ان کے منصب میں داخل ہے اور اور باقی زبانیں جان جاننا نہ ان کے منصب میں داخل ہے اور نہ وہ اس کے مکلف ہوتے ہیں اور دوسری اور تیسری آیت بھی موضوع عمر صاحب کے دعوے سے غیر متعلق ہیں اس لیے کہ ان آیات سے جو کچھ ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آج رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تمام کائنات کے لیے ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں اور نہ کوئی مسلمان اس میں شک کر سکتا ہے رہا یہ دعویٰ کہ تمام قوموں کی زبانیں آپ کو سکھائی گئی ہیں یہ میرا دعویٰ ہی دعویٰ ہے جس کا عقلی و نقلی ثبوت نہیں اور نہ ان آیتوں سے اس کا ثبوت ہے آپ اولی طور پر براہ راست اہل عرب کی طرف مبعوث ہوئے اور آپ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بہترین طریقہ سے علوم دینیہ پڑھائے اور ان کی وساطت سے اور پھر تابعین اور طبی تابعین کے ذریعے دین اسلام تمام عالم اسلام میں پھیل کر رہا اور عجمی لوگوں نے قانون خدا بندی کو حاصل کرنے کے لیے عربی زبان کو سیکھا اور اس میں مہارت اتام حاصل کی جیسا کہ شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحم اللہ کے حوالے سے یہ بات بیان ہو چکی ہے اور عرف عام میں بھی یہی قاعدہ ہے کہ لوگ اس بات کے پابند اور مکلف ہوتے ہیں کہ وہ سرکاری زبان سیکھیں نہ یہ کہ سرکار اور حکومت اس بات کی مکلف ہے کہ وہ ہر بولی بولنے والے کی اس کی بولی میں اس کو جواب دے اور تار بھیجے اور سرکاری قانون سمجھائے جب عربی زبان سرکاری ٹہری کیونکہ قرآن کریم حدیث شریف اور فقہ اسلامی وغیرہ علوم عربی میں ہیں تو تمام عجمی اور غیر عربی لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اس زبان کو سیکھیں اور اس میں مہارت پیدا کریں تاکہ ان کو دین اسلام سمجھ میں آ سکے یہ یاد رہے کہ علوم نبوت و رسالت میں تمام حضرات انبیاء کرام علیہ مسلاط وسلام کا تعلق بذریعہ وحی صرف اللہ تعالی سے ہوتا ہے ان علوم میں وہ مخلوق میں سے کسی کے شاگرد نہیں ہوتے اور اس اعتبار سے سب امی ہوتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ لقب کے طور پر صرف آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں چنانچہ سیدنا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر نبی کے لیے نور کا ممبر ہوگا اور میرا ممبر سب سے لمبا اور سب سے زیادہ منور ہوگا فیجی امنادن یونادی عین نبی قال فیقول الانبیاء کلنا نبی فإلى أرسل فيرجع أين النبي الأمي العربي موارد صفح چھ نمبر 643 پھر آواز دینے والا منادی کرنے والا ایک آواز دے گا کہ امی نبی کہاں ہیں آپ نے فرمایا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ وسلاۃ وسلام فرمائیں گے کہ ہم سب کے سب امی نبی ہیں سو ہم میں سے کس کی طرف پیغام بھیجا گیا ہے اس پر وہ منادی دوبارہ لوٹے گا اور کہے گا اور کہے گا کہاں ہیں وہ نبی جو امی اور عربی ہیں اس سے ثابت ہوا کہ تمام حضرات انبیاء کرام علیہ وسلاۃ وسلام امی تھے مخلوق میں سے کسی کے سامنے علوم نبوت و رسالت میں انہوں نے ذہنی تلمس طے نہیں کیے مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح یہ جھوٹے نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ ماسٹروں سے پڑھ کر بلکہ فیل ہو کر بھی وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں رہے وہ علوم جن پر علوم نبوت و رسالت کا مدار نہیں تو ان میں کسی نبی کا انسانوں میں سے کسی سے کچھ سیکھنا محض انکار نہیں آخر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بعض تقوینیات کا علم سیدنا حضرت خضر علیہ السلام سے حاصل کیا تھا جیسا کہ قرآن کریم اور صحیح احادیث سے ثابت ہے اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی کی زبان قبیلہ جرہم سے سیکھی تھی چنانچہ بخاری کی طویل حدیث میں آتا ہے کہ جب قبیلہ جرہم نے زمزم کے چشمہ کے قریب خانہ کعبہ کی جگہ کے بے عزن سیدہ حضرت حاضر علیہ السلام ڈیرا ڈالا تو اس روایت میں اس کا بھی ذکر ہے وشب الغلام و عربی یا تمین ہوں غلام سے کون مراد ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح بخاری جن نمبر ایک صفحہ چار سو پچہتر قطعیت کے ساتھ یہ معلوم نہیں کہ اس سے پہلے قطعیت کے ساتھ یہ معلوم نہیں کہ اس سے پہلے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ صلاحت والسلام اور ان کی والد ماجدہ کی کیا زبان اور بولی تھی لیکن اس صحیح روایت سے اتنا بصراحت معلوم ہوا کہ انہوں نے عربی زبان قبیل بنو جرحم سے سیکھی تھی اچھا جی ہو گیا مولانا خدمت سہارنپور رحم اللہ کے بارے میں جو ان کے دو اعتراض تھے بنیادی ایک اعتراض خواب کا ہوا اور دوسرا اعتراض کیا ہوا جی شیطان سے زیادہ علم تو شیطان سے زیادہ علم کا کیا جواب ہوا جی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے اور خواب کا کیا جواب ہوا کہ خواب ایک تو شرعی حجت نہیں ہوتا پہلی بات اس کو حجت شرعی کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا اور نہ اس کو کسی کی تکفیر یا ایمان کے ذریعہ بنایا جا سکتا ہے اور نہ خواب سے اس کے ظاہری الفاظ اور ظاہری مفہوم مراد ہوتا ہے اس کی بے شمار مثالیں ہیں مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کیا دیکھا کہ سب لوگوں نے قمیض پہنی ہوئی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ میں نے ان کو دیکھا کہ اتنی قمیض اتنی لمبی ہے کہ وہ نیچے گھسیٹتے جا رہے ہیں اول ایمان اب کہاں قمیص اور کہاں ایمان کیا نسبت ہے اچھا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں نے کیا دیکھا تمہاری طابہ دیکھا یعنی طابہ کجور وہ میں نے دیکھی خواب میں تو تعبیر کیا فرمائی اب یہ کھجور ہے اور تعبیر آپ یہ فرماتے ہیں کہ العز لنا فی دنیا ولازمت لنا فی الآخرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں ہماری عزت ہوگی اور آخرت میں ہمیں کامیابی ہوگی فوج اور کامیابی ملے گی تو اب یہاں الفاظ کچھ ہیں مفہوم اس کا کچھ بنتا ہے اور تعبیر اس کی کچھ ہے اسی طرح یہ نہر زبیدہ جو بہت مشہور نہر ہے حرم مکہ میں اور یہ کس نے نکال دی ہے ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ نے لیکن اس نے خواب کیا دیکھا تھا خواب اس نے یہ دیکھا تھا کہ اس کی شرمگاہ کی طرف سارے لوگ متوجہ ہیں اور وہاں اسے بدپیدی کر رہے ہیں اس طرح کا مفہوم تھا اس خواب کا اب ظاہری مفہوم کے اعتبار سے تو خودکشی سے کم نہیں ہے لیکن جب زمانے کے معبر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ سے اللہ کوئی ایسا کام لے گا کہ جس سے سارے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا تو پھر اس نے نہر زبیدہ بنائی اب دیکھو خواب کیا ہے یعنی بالکل اپوزٹ اور تعبیر اس کی کیا بن رہی ہے کوئی مناسبت نہیں ہوتی بازار کوئی جوڑ نہیں بنتا لیکن حقیقت میں وہاں کچھ اور مراد ہے اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے ان کے حالات میں لکھا ہے کہ انہوں نے خواب میں کیا دیکھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے مٹی ہٹا رہے ہیں ابوذاری تو گستاخی ہے آپ کی لاش کو ننگا کر رہے ہیں مٹی ہٹا رہے ہیں یہ اگر مودی احمد رضا کے سامنے یہی خواب اگر کسی دو بندی کا آ جاتا تو خدا جانے وہ کفر کی کون سا کیٹیگری میں شاید ابو جہل بھی اس کے سامنے وہی معلوم ہوتا سیدھی ساری بات ہے ابو جہل اس کے سامنے کیا معلوم ہوتا ولی معلوم ہوتا یعنی یہ اتنا گستاخانہ خواب ہے لیکن ابو حنیفہ رحم اللہ جب اس کی تعبیر پوچھتے ہیں تو ان کو تعبیر کیا بتلائی جاتی ہے کہ آپ علوم نبوت کو پھیلائیں گے اور اللہ اللہ دین کا بڑا کام دے گا اسی طرح مولانا قاسم نانوتوی رحم اللہ نے وہ خواب ان کا آ گیا پیچھے کہ انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہیں اور ان سے نہریں چل رہی ہیں تو تعبیر کیا دی گئی کہ یہ کیا ہے یعنی آپ سے علوم پھیلیں گے اور وہ سے اللہ نے علوم کو پھیلا دیا اور اس کے ہیں تو اب خواب میں پہلی پہلی بات بات یہ تو ہو گئی کہ خواب حجت شرعی نہیں دوسری بات کیا ہوئی کہ خواب میں جو مفہوم ہوتا ہے یعنی جو الفاظ ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ مفہوم بھی وہی ہو اور مطلب بھی وہی ہو یعنی خواب کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں غالباً میں نے تم لوگوں کو سنایا ہوگا امام ابن سیری نحم اللہ سے ایک آدمی نے آ کر غصے میں کہا کہ میں نے بیوی کو طلاق دی کیوں طلاق دی اس لیے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو دم دے اس کی شرمگاہ پر لڑائی کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ انسان بدگمانی میں ایک دم مبتلا ہو جاتا ہے تو ابن سیرین رحم اللہ نے کہا کہ کم وقت تو حالت سفر میں تھا اس کو تیری واپسی کی اطلاع ملی اور وہ تیرے بھی اپنے آپ کو تیار کر رہی تھی تو کہنے مجھے کیا پتا اس کی تعبیر ہوئی ہے لیکن اب دیکھیں ظاہری الفاظ کیا ہیں یعنی بالکل آدمی کا ذہن زینا اور بدکاری کی طرف جاتا ہے لیکن وہ مراد ہی نہیں یہاں کچھ اور تعبیر کچھ اور ہوتی ہے اور اسی طرح الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں ظاہری مفہوم کچھ اور بنتا ہے اور مراد نہیں ہوتا یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی تو اب اگر کسی آدمی نے دیوبندیوں کے بارے میں اس طرح کا خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ فرمایا کہ جب سے اہل دیوبند سے واسطہ پڑھا ہے تو مجھے اردو آ گئی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں آ گئی کا لفظ ہے کہ مجھے اردو آ گئی یہ لفظ نہیں ہے کہ دیوبندیوں نے مجھے سکھایا تو اس میں یہ معنی کشید کرنا یہ تحریف کے مترادف ہے اور دوسرا مطلب جو انہوں نے تعبیر کے طور پر بتلایا انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر آسان سی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کے جو علوم ہیں قرآن و سنت کے وہ دیوبندیوں نے اردو زبان کے ذریعے سے امت تک پہنچائے ابھی اس کی نقد تعبیر ہے اور یہ تعبیر نظر آ بھی رہی ہے مولوی احمد یہاں تک کہ وہ مولوی شفیع اکاڑوی کراچی کا بڑا مشہور خطیب گزرا ہے نا ان کا بہت مشہور خطیب گزرا ہے ان کا اور بہت بکواس خصوصاً رضطانوی کو تو ایسی گادیاں دیتا کہ کوئی امتحان نہیں اس آدمی کی عادت کیا تھی کہ جب کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو پہلے تو اپنی کتابوں میں تلاش کرتا اب ان کے پاس علم تو ہے ہی نہیں علم ہوتا تو یہ گمراہ نہ ہوتے تو جب نہ ملتا تو پھر کہتا کہ اشرف علی کو کان سے پکڑ کے لاؤ اشرف علی کو کان سے پکڑ کے جاؤ مطلب کیا کہ بہشتی زیور لاؤ اسے وہ مسئلہ دے کر پھر جواب دیتا باہر آ کر گالیاں دیتا اور اندر جا کر پھر انہی کی کتابوں سے استفادہ اب بھی میں تقریباً چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے جتنے بھی مشہور علماء ہیں ان کے پاس اگر تم جاؤ تو کم سے کم آدھی کتابیں دیوبندیوں کی ہوں گی جن سے استفادہ کر رہے ہو تقریباً تو یہ بھی اس کے محتاج ہیں چاہے سیلفی ہوں بریلوی ہوں مودودی ہوں دنیا کا کوئی بھی طبقہ ہو دیوبندیوں کے علوم کا اللہ نے ان کو محتاج بنایا ہوا ہے بشرطہ کہ وہ اردو زبان بولتے ہو یعنی وہ عربی اور فارسی ان کی زبان نہ ہو اس کے علاوہ جو بھی زبان ہو پھر چاہے وہ فارسی ہو یعنی فارسی نہ ہو چاہے بنگالی ہو اردو ہو پنجابی ہو پشتو ہو کوئی بھی زبان ہو وہ سب محتاج ہے دیوبندیوں کے علوم کی طرف ان کی کتابوں کی طرف تو یہ اس کی نقد تعبیر ہے تو یہ بات سمجھ میں آ گئی پھر پانچویں بات یہ ہے کہ بھائی اگر دیوبندیوں کی شاگردی کفر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوبندی دیوبندیوں کی شاگردی کفر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اور مرضی کے بغیر آپ کی امامت بھی تو کفر ہے تو جو مولوی کفر کی یہ مشین چلاتا ہے دیوبندیوں پر کہ جو بندی گستاخ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کو انہوں نے زبان سکھائی تو وہ امام جب خود کہتا ہے کہ میں نے نبی کو نماز پڑھائی یہاں تو وہ خود اقرار کر رہا ہے جو بندی تو یہ اقرار نہیں کر رہا ہے ان کی تو کتاب میں تحریف ہو رہی ہے اور وہ تو خود اپنے مکتوبات میں اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ دیوبندی بندی تو اس کا اقرار نہیں کرتے نہ وہ شاگردی کا اقرار کرتے ہیں نہ وہ اس کا تصور کر سکتے ہیں لیکن جو آدمی اس کا اقرار کرتا ہے کہ میں نے نماز پڑھائی اور اس جنازے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے تو حقیقی گستاخ تو وہ ہوا تو لہٰذا کفر کا کی جو مشین دیوبندی کی طرف اس نے پھیری تھی وہ ساری مشین اس قابل ہے کہ اس کی ساری گولیاں اسی پر برس جائیں یہ باتیں سمجھ میں آ گئیں یہ تو موٹی سی بات ہے نا ان میں کوئی ابہام کی بات تو ہے نہیں اب آگے چلیں آگے حضرت تھانوی کا نمبر ہے ان کا آپریشن ہو رہا